اس کتاب کے حوالے سے عقید واسطیہ کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے مسلسل بیان کیا جا رہا ہے آج بھی ایک ایسا عمل جس کے بارے میں اکثر لوگ صحیح راستے سے بھٹک گئے گمراہی کا شکار ہو گئے اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا اور وہ مسئلہ ہے شفاعت کا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر شفاعت کے مسئلے کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن شفاعتیں ہوگی لیکن ان شفاعتوں کو یا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پیش کرنے سے پہلے جیسا کہ طریقہ رہا ہمارا کہ پہلے اس موضوع کی وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو تو آج کے درس میں شفاعت کے تعلق سے اس کی تعریف اور اس کی اقسام صورتیں کتاب و سنت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے سنا جائے کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے کا اہم باب ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے اور ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش اور شفاعت کی امیدیں کرنے لگے جنہیں قیامت کے دن شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا اور ایسے ہی ہر شخص کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سب کی سفارش کریں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے کن کے لیے شفاعت ہوگی کون سفارش کرے گا ان ساری چیزوں کی شروع ہیں وہ شرطیں جب پوری پائی جائیں گی تب کسی کے لیے شفاعت والا عمل ہوگا تو یہ چونکہ عقیدے سے متعلق اہم مسئلہ ہے اس لیے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے شفاعت گرچہ عربی لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اس کو سفارش کہتے ہیں اس کو سفارش کہتے ہیں اردو میں اس کا اس کی تعریف یہ ہے شفاعت کی کہ منفعت یعنی فائدے کے حصول کے لیے یا بر نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا اس کو شفات اور سفارش کہا جاتا ہے فائدہ لینے کے لیے جیسے مان لیجئے کوئی شخص غریب ہے فقیر ہے محتاج ہے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی سے آپ میری سفارش کر دیجئے کوئی میری مدد کر دیں اب آپ نے سفارش کر دی اب آپ کی سفارش پر اس شخص نے اس انسان کی مدد کر دی تو یہ فائدہ کا حصول ہو گیا کہ آدمی کو فائدہ مل گیا یا وہ کسی سے قرض چاہ رہا ہے لیکن وہ آدمی اس کو قرضہ نہیں دے رہا ہے اس آدمی کو اس پر بھروسہ نہیں ہے اب وہ کہتا ہے چونکہ آپ معاشرے میں معروف ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ اگر میری سفارش کر دیں گے تو مجھے قرضہ دے دیں گے تو آپ سفارش کر دیں کہ بھائی ان کو میں جانتا ہوں آپ ان کو قرض دے دیجئے میں ان کے لیے سفارش کر رہا ہوں تو اس میں فائدے کا حصول ہے فائدے کے لیے آپ نے کسی کو سفارش کیا اور دوسرا کیا نقصان دور کرنے کے لیے کوئی آدمی بیچارہ فقیر غریب مسکین ہے اسے کوئی آدمی ستا رہا ہے اس علاقے کا دبنگ ہے کوئی وزیر ہے منسٹر ہے یا کوئی بھی ہے وہ اس کو ستا رہا ہے بیچارے کو اب وہ کسی آدمی کے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے ستایا جا رہا ہے بار بار آپ میری سفارش کر دیں ان سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے نہ ستائیں اب آپ سفارش کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو نہ ستائیں آپ اب وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے تو یہاں نقصان دور ہو دیا گیا یا اس طریقے سے کسی کی جائیداد ہے کسی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے بیچارہ مسکین آدمی ہے اب اس کو اسے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اب وہ کسی آدمی کے پاس جاتا ہے وہ آدمی مان لیجیے معاشرے میں اس علاقے معروف ہے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اب وہ آدمی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو اس کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے وہ قبضہ ہٹا لیجیے آدمی اچھا ہے نیک ہے ہم اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں شریف انسان ہے اب وہ کہنے پر اپنا قبضہ ہٹا لیتا ہے اس کا حق دے دیتا ہے تو گویا کہ نقصان دور ہو گیا تو اس طریقے سے منفاط فائدے کے حصول کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا کسی سے سفارش کروانا یہ کیا ہے یہ اس کو شفاعت کہا جاتا ہے شفاعت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی دنیا میں جو شفاعت ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے شفاعت حسنا اچھی سفارش اللہ فرماتا ہے میں یشفا شفاعت حسنا یہ کل لہو نصیب و منہا جو آدمی کسی کے لیے اچھی سفارش کرتا ہے تو اس آدمی کو اس میں بھی عزر دیا جائے گا اس کو حصہ ملے گا آپ نے اچھی سفارش کر دی جیسا کہ میں نے مثال دے کر سمجھایا کوئی فقیر مسکین ہے بیچارہ اور آپ نے اس کے لیے سفارش کر دیا اس کا حق مل گیا اس کی مدد کر دی گئی اس کا تعاون ہو گیا تو اچھی سفارش ہے بشرطے کہ وہ محتاج ہے مستحق ہے ایسے اللہ کے کا حدیث ہے اشفاؤ تو ضرور سفارش کرو اجر پاؤ یعنی اگر آپ کسی کے لیے سفارش کریں گے اچھی سفارش تو اس کے لیے آپ کو اجر ملے گا دوسری سفارش ہے بری سفارش شفاعت سیاح ہوما یشفا شفاعتن سیاح یق الحو کی فلم منہا اگر کوئی آدمی کسی کے لیے بری سفارش کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا بری سفارش کیا ہے غلط کام کے لیے سفارش کرنا آپ کو اپنے علاقے میں شراب کی بھٹی کھولنا ہے شراب کی دکان کھولنا ہے آپ کو پرمیشن نہیں مل رہا ہے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں بھئی آپ وزیر ہیں سفارش کر دو حکومت مجھے دے دے پرمیشن میں یہاں شراب کی بھٹی کھول لوں یا کوئی غلط کام کے لیے سفارش کروا رہے ہیں تو یہ غلط سفارش ہے یہ حرام کام کے لیے تو جو سفارش کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا کیونکہ وہ ذریعہ بنا ہے سبب بنا ہے ہر وہ چیز جو حرام ہے اس حرام تک جو چیز پہنچائے اس کا بھی کرنا حرام ہوتا ہے تو شراب بیچنا شراب بنانا شراب پلانا اس کی دکان کھولنا حرام ہے اب اگر اس کے لیے کوئی سفارش کرتا ہوگی تو یہ حرام کام کرتا ہے تو جو بھی گناہ ہوگا اس گناہ کا ایک حصہ اس آدمی کے سر پر بھی ڈالا جائے گا جس نے سفارش کی ہوگی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے قبیل قریش کی خاتون تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنو مخظوم کی تھی قریشی کی ایک شاخ ہے بنو مخظوم عورت سے چوری ہو گئی تھی اور چوری نصاب کو پہنچ گئی تھی اب اسلام کے اندر کیا حکم ہے کہ مرد ہو یا عورت اگر چوری کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اب چوری کی ثابت ہوگی چوری حکم لگ گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اب وہ بڑے خاندان کی عورت تھی لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے تو خاندان کی ناک بھی کٹ جائے گی اب ایسا کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں جیسے ہوتا نہیں ہمارے ہاں بڑا آدمی ہے تو اس پر حکم نہیں لاگو ہوتا ہے کتنا بھی جرم کر لے کتنا بھی گناہ کر لے اس کو قانون کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں بڑے لوگ سفارش کر ہیں وہ آدمی چھوٹ جاتا ہے جیل میں بھی نہیں جاتا ہے اور بیچارہ جو مسکین ہوتا ہے غریب محتاج ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے تو اس طریقے سے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کی سفارش کر دی جائے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں تو لوگوں نے کہا کہ سفارش کرے گا کون اللہ کے سرو کے پاس جا کر کے کس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ اس مسئلے میں جا کر کے شکایت کریں سفارش کریں تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید آپ ان سے بہت محبت رکھتے ہیں اگر وہ سفارش کر دیں گے تو نبی ان کی بات نہیں کاٹیں گے اسامہ کے پاس لوگ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہنے لگے کہ آپ سفارش کر دیں کہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں وہ اللہ کے سر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے تو مانوی نے کیا فرمایا اتشفا حد بن حدود اللہ اللہ کے حدود کے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کرنے آئے ہو واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطات یہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیٹی بھی چوری کر لے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا اور اس طریقے سے آپ نے اس کو ان کو واپس کر دیا تو یہ غلط سفارش تھی باطل صفات تھی اللہ کے حدود کے تعلق سے ہمارے یہاں ہی ہوتا نا کہ مالداروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے سب قانون غریبوں کے لیے ہوتا ہے مسکینوں کے لیے ہوتا ہے جو مالدار لوگ ہیں وزیر لوگ ہیں بڑا سا بڑا جرم کر لیں ان کی سفارش کر دی جاتی ہے بچ جاتے ہیں اسی لیے ہمارے یہاں جو مجرمین ہیں دن دہاڑے نہاتے پھرتے ہیں وہ لوگ دن دہاڑے ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے تو ان کی حکومت ان کے ساتھ ہے سرپرستی حاصل ہے قانون کچھ نہیں بگاڑ سکتا بہت مار ان کے پاس بڑی بڑی پہچان ہے ان کی اسے دھڑلے کے ساتھ ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان پر کوئی قانون نہیں لگتا ہے جی سزا نہیں دی جاتی اس لیے ظلم ہمارے ہاں جرم بڑھتا جاتا ہے اگر جرم کی سزا مل جائے تو پھر انسان ڈر جاتا ہے اس لیے شریعت نے سزائیں رکھی ہیں اب آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر جو امن و امان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید و سنت کی پاسداری اور حدود کے نفاذ کی وجہ سے ہے یہ کتنا امن و امان ہے یہاں پر الحمد تو اس طریقے سے کیونکہ یہاں پر قانون سب کے لیے برابر ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اگر رائل فیملی سے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے اللہ کہ لوگ اسے معاف کر دیں اگر معاف نہیں کریں گے تو اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے قانون یہاں سب کے لیے برابر ہے سب کے لیے برابر ہے یہاں تمیز نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے قانون نہ ہو چھوٹے لوگوں کے لیے قانون ایسا نہیں ہے تو اگر قانون پر عمل ہو تو معاشرے سے ظلم ذاتی برائی جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہ ہو تو پھر جرائم بڑھتے جاتے ہیں تو انہوں نے آ کر کے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے بات کہی تو ماں نبی نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا قانون سب کے لیے برابر ہے اس میں کسی کے لیے یعنی الگ سے تمیز حاصل نہیں ہوتا ہے جرم کریں گے سزا دی جائے گی تو یہ بری سفارش ہے اللہ کے حد کو نافذ نہ کرنے کے لیے برے کام کے لیے غلط کاموں کے لیے سفارش کرنا یہ ناجائز اور حرام تو یہ غلط سفارش ہے اس کو سفارت سیاح کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سفارش ہوگی آخرت میں بھی دو طرح کی سفارشیں ہوں گی ایک سفارش ہے باطل اور منفی شفاعت اور وہ کیا ہے کہ مشرقین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جن کی پوجا کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ سب لوگ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے ہا اولا شفا عند اللہ یہ سب کے سب ہمارے سفارشی ہیں قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے اب ظاہر بات ہے انسان اگر شرک کرتا ہے تو شرک کرنے والے کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے جن کی بات کرتے تھے ان میں انبیاء بھی تھے فرشتے بھی تھے اور اس طریقے سے اچھے اس زمانے کے لوگوں کی خدمت کرنے والے اس زمانے کے لحاظ سے اچھے لوگ بھی تھے ان کی بھی پوجا کرتے تھے وہ لوگ درخت کی پوجا کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے سورج چاند کی بات کیا کرتے تھے تو اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں وہ کہتے تھے کہ ہا شفاؤنا شخونا اند اللہ یہ انبیاء یہ رسول یہ فرشتے یا ہم جن کی پوجا کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے اور جب سفارش کریں گے تو ہم ہم جہنم سے بچ جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کی شفاعت کا انکار کیا کہا کہ نہیں کوئی سفارش تمہارے لیے نہیں کرے گا اس کو باطل صفات کہا جاتا ہے کون سی سفارش باطل اللہ رب العامن نے قرآن کریم میں اکثر اسی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہاں سفارش نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ یہ جو مشرقین تھے یا جس طریقے سے آج کے بھی بہت سارے اہل بدات ہیں اور جو شرک کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں ہمارے لیے سفارش کر دیں گے آپ کو نیک عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ نے فلاں پیر سے بیعت کر لیا ہے نا وہ پیر آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا ہے ہمارے یہاں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے کہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیر سے بیعت آپ نے کر لیا وہ پیر صاحب آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے پیر صاحب کے ساتھ کیا ہوگا ان کو خود معلوم نہیں ہے اور وہ ان کو جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے ایسا نہیں انسان اپنے عمل اور اپنے عقیدے اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت کا حقدار ہوتا ہے اگر انسان کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو و سنت نہیں تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا یہ جو قبروں کے پجاری ہیں غیر اللہ کی بات کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں غیر اللہ کے سجدے کرتے ہیں قبروں کا طواف کرتے ہیں پیری فقیری اور مریدی یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملکوں کے اندر چلتی ہیں بیت وغیرہ یہ سب لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہمارے لیے سفارش کریں گے یہ جو پیر لوگ ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں جن کو سجدہ کرتے ہیں ہمارے جو پیر صاحب ہیں یہ سب ہمارے لیے سفارش کریں گے کوئی کسی کی وہاں سفارش نہیں کرے گا اللہ فرماتا ہے وہ تقیوم اللہ تجزی نفس نفس شیا ولا اقبل و منحا ولا اقد و منہا عدن ولاحم سرون اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اگر آپ کے پاس نیک عمل نہیں ہے ایمان اور عمل صالح نہیں ہے توحید اور سنت کی تباہ اور پیروی نہیں ہے شرک اور بداعت سے اجتناب نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے لیے سفارش نہیں کر سکتا نہ نبی نہ رسول نہ فرشتہ نہ کوئی نہیں کر سکتا ہے منہا شفا سفارت نہیں قبول کی جائے گی ولاق منہا عدل کسی سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا یا کوئی چیز کی بھائی اس کو دے کر کے آپ نے آپ کو بچا لو کوئی چیز کسی سے نہیں لی جائے گی خود منہا عدل کچھ بھی نہیں ولا ولاسرو اور نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی ایسے دوسرے کا کہ لئی صلاح بندو نہیں ولیم ولا شفیع ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا ولی مانے مددگار اور شفیع مانے سفارش کرنے والا تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایسے ایک آدمی اللہ نے فرمایا کہ مال حمیم ولا شفیع ہوتا ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے ظالم شرک کرنے والے بدعت اور خرافات کرنے والے ایمان جن کے پاس نہ ہو یا ایمان ہے لیکن شرک اور وغیرہ کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور مددگار ہوگا ان آیتوں میں اللہ رب العامین نے سفارش کی نفی کی ہے کیوں سی سفارش کی جو مکہ کے مشرقین تھے یا جو شرک کرنے والے ہیں وہ جو لوگ ظام رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سفارشیں کریں گے اور ہم قیامت کے دن نجات پا جائیں گے جہنم سے ان تمام شفاتوں کی اللہ رب اللہ نے نفی کی ہے جو مکہ کے مشرقین تھے انہوں نے دنیا پر قیاس کیا تھا جیسے دنیا میں کہتے نا کہ بھئی کام کرنے کے لیے آپ کو وزیر کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹر آپ بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتے وزیر کا واسطہ لینا پڑتا ہے ایسے ہی ہم ان کا واسطہ لیے ہوئے سب ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے انہوں نے دنیا پر قیاس کیا حالانکہ دنیا پر قیاس کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کیونکہ قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں برابری ہوتی ہے یہاں اللہ اور دنیا کے جو مخلوق ہیں کیا ان میں کوئی برابری ہے برابری قیاس کہاں ہوتی ہے قیاس برابری یہاں کوئی برابری اکیلا ہے اللہ سب کا خالق اور مالک ہے کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے لہذا دنیا کے بادشاہوں کو اللہ پر قیاس کرنا یہ حرام ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سفارش اس طریقے سے امید رکھتے تھے اور اللہ رب العامی نے ان کی نفی کی ہے کہ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وزیروں کے محتاج ہوتے ہیں دنیا میں ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے اگر ہم بادشاہ کے محتاج ہیں تو بادشاہ وزیروں اور دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اگر وزیر نہ ہوں تو دنیا نہیں چلے گی حکومت نہیں چلے گی کمپنی ہے کمپنی کا مینیجر ہے جنرل مینیجر یا کمپنی کا جو مالک ہے وہ کمپنی کا مالک اپنے ورکرس کا محتاج ہے اگر کام کرنے والے نہ ہو تو کمپنی نہیں چلے گی اس کا خسارہ نقصان ہوگا ہم اس کے محتاج ہیں کہ کام کرتے ہم کو سیلری تنخواہ ملتی ہے وہ ہمارا محتاج ہے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو کسی کا محتاج نہ بادشاہ بھی محتاج ہوتا ہے اگر وزیر کام کرنا چھوڑ دیں تو بادشاہ کے لیے کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لیے ان کا محتاج ہوتا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ سب سے بے نیاز سب اللہ کے محتاج ہیں سب اللہ کے فقیر ہیں انبیاء رسول دنیا کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں لہذا اللہ پر قیاس کرنا یہ قیاس مال فارغ ہے ایسا قیاس ہے جو جائز نہیں ہے درست نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو اپنی ضرورت جو رعایا ہوتی ہے ان کی ضرورتوں کے بارے میں ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے بادشاہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کس علاقے میں اسکول کی ضرورت ہے کہاں پر یونیورسٹی کی ضرورت ہے کس علاقے میں کیا کرنا ان کو معلوم نہیں پڑتا کون بتاتا وزیر بتاتا ہے وہ جو وزیر ہوتا ہے اس علاقے کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بتاتا جا کر کے تب ان کو معلوم پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں کیا اس کو بھی جانتا ہے تو اللہ ہر العالمین پر قیاس کرنا جو کہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں یہ قیاس بالکل صحیح نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اگر اس کے پاس وزیر کے ذریعے سے کوئی کام جاتا ہے تب جا کر کے اس کام کو کرتا ہے وہ اس کا محتاج ہے اس کے ذریعے سے کام پہنچتا ہے چونکہ اس کا وزیر ہے اس پر اس کو اعتماد ہے بھروسہ ہے تو اس کے ذریعے جب کوئی کام پہنچتا ہے تو بادشاہ اس کو کرتا ہے اللہ رب العالمین کا معاملہ اس کے برعکس ہے اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے اللہ رب فقیر ہو امیر و غریب ہو سب کی سنتا ہے ہر مظلوم کی سنتا ہے اللہ کے سر کے دل سے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان جو مظلوم ہے کوئی اس کی بدعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے ہمارے بھی نے بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو کہاں یمن دائی بنا کر کے جہاں بہت ساری چیزوں کی آپ نے وصیت فرمائی نصیحت فرمائی کیا فرمایا وہ تقدیدہ المظلوم مظلوم مظلوم کی دعوت سے اس کی دعا سے بچنا مظلوم مسلمان ہو یا کافر ہو ہر مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایسا نہیں کہ صرف مسلمان مظلوم ہے تو اس کی دعا اللہ سنے گا نہیں مظلوم جو بھی ہو کافر ہو غیر مسلم ہے مشرق ہے وہ بھی مظلوم ہے ستایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اللہ اور اس کے مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ و انصاف والا ہے اللہ کے ہاں عدل و انصاف ہے اللہ سب کا رب ہے اللہ سب کا خالق اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے قرآن کریم کی فاتحہ الحمد رب العالمین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے رب العالمین پوری دنیا کا رب دنیا میں ساری مخلوق ہے مسلمان بھی غیر مسلم بھی ملحد بھی ہیں نیچری بھی ہیں ناستک بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں دنیا کا خالق ہی نہیں مانتے سب ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جب کسی کے واسطے پہنچائیں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنے گا اللہ العالمین تو آپ کی بات کو آپ کی ضرورت کو آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر اللہ زیادہ جانتا ہے اس لیے ہم کبھی دعا کرتے ہیں وہ چیز ہم کو نہیں ملتی ہے اللہ کو معلوم ہے کہ اگر وہ چیز دے دی جائے گی آپ صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے اسے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا آپ کو اسے جو دعا کی قبولیت اس کے تین درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ جو آپ مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے آپ نے مال مانگا اچھی بیوی مانگی اولاد مانگا اچھی نوکری مانگی مل گئی آپ کو دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے وہ چیز آپ کو نہیں دی لیکن دنیا میں آنے والی کسی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا دعا کی وجہ سے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کل کیا پیش آنے والا ہے لیکن آپ نے دعا کی اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العامی نے آپ کے آنے والے کسی مصیبت کو ٹال دیا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے پہلے سے انسان کو نہیں علم ہے کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ لیکن انسان بال بال بچ جاتا ہے اس کو جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اللہ کا فضل آپ کی دعا کی کا نتیجہ ہے آپ نے دعائیں کی یہ دوسرا درجہ ہے دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ ابامن آپ کی دعا کو ذخیرہ بنا دے اسٹور کر دے قیامت کے لیے قیامت کے دن وہ دعا آپ کے لیے کام آ جائے جس انسان ایک ایک نیکی کا ذرہ ذرہ برابر نیکی کا محتاج ہوگا وہاں وہ دعائیں آپ کے لیے کام آئیں گی اس سے بہتر ہے کہ آنے والی دنیا کی کسی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو ذخیرہ کر دیا جیسے بینک بیلنس ہوتا نہیں ہے آپ بینک بیلنس کرتا ہے انسان جب آپ یہاں جائیں گے اپنے ملک میں تو کام آتا ہے آپ کا ایسے ہی بینک بیلنس آپ کی دفتر میں وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ذخیرہ کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے درجات کے برد جا کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین دعا کی قبولیت کا درجہ ہے یہ قیامت کے دن دعا ہمارے لیے کام آئے دنیا میں اگر کام آ گئی کوئی چیز تو ختم ہو جائے گی مرنا تو سب کو ایک دن ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا تکلیف آتی ہے ختم ہو جاتی ہے کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی ہے بیماری ہمیشہ نہیں رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن دعا جو ذخیرہ کر دیا گیا وہ سب کے لیے آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہ چوتھی بات ہوگی کہ اللہ کے درمیان بندوں کے درمیان فرق ہے پانچویں بات یہ ہے دنیا میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس آنے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور نہ پڑتی ہے اللہ رب الامی نے سلیمان علیہ السلام کو بیان کیا داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے ان کے دربار میں آنے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی مظلوم ڈائریکٹ آتا تھا اپنی مظلومیت کو بیان کرتا تھا ہمارے نبی تھے دنیا کے اندر کیا نبی کے دربار میں آپ کے پاس آنے کے لیے واسطے کی ضرورت پڑتی تھی کہ بھئی کوئی بڑا واسطہ لے کر کے جاؤ گے تبھی نبی تمہاری بات سنیں گے ورنہ نہیں سنیں گے ایسا نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھے انسان آئے ہمارے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے بوڑھے نبی ایک بوڑھے صحابی تھے بوڑھے انسان تھے ہمارے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے آپ تشریف فرما تھے لوگوں نے آپ تک پہنچانے میں تھوڑی تاخیر کر دی لوگوں نے آپ تک پہنچانے میں تھوڑی تاخیر کر دی مجلس تھی اور آتے آتے لیٹ ہو گیا تو ہمارے نبی نے کہا کہ ان کو میرے پاس جلدی لے کر کیوں تم نے لیٹ کر دیا ان کو ہمارے پاس آنے تک کے لیے کیوں ان کو وہاں پر روک دیا یا اس طریقے سے ہمارے پاس فوراً کیوں نہیں آنے دیا ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا اس میں یہ ہے کہ بڑے آدمی کی عزت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا عدل و انصاف کہ آپ تک آنے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ بھئی وزیر کی ضرورت سفارش لے کر کے چلو تب ہماری بات اللہ کے سروس سنیں گے ابھی اسد اسامہ کی بات میں نے بیان کی اسامہ نے جا کر کے کہا ہمارے بھی ان کو جو ہے خطاب کیا کہ اللہ کے حد کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئے تو نبی کے پاس آنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ کے بعد کون خلیفہ بنے ابو بکر بنے عمر بنے عثمان بنے علی بنے خلفائے راجدین ہے یہ خلفائے راجدین ہیں حکمراں بھی تھے خلفائے راجدین تھے امیر المومنین تھے ان کے دربار میں آنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی چھوٹا بچہ آتا تھا اپنا اس پر اگر ظلم ہوتا آ کر کے اسے بیان کر دیتا بوڑھی عورت آتی آ کر کے بیان کر دیتی ہمارے اوپر فلاں ظلم کیا ہے باقاعدہ سنی جاتی تھی ان کی جو ہے دہائی یا ان کی جو عرضی ہوتی تھی جو شکایت ہوتی تھی تو ایسی بھی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں تو پھر اس کو دنیا والوں کو اللہ پر قیاس کرنا یہ کیسے جائز ہوگا تو انہوں نے اس طرح کا قیاس کیا لہذا ان کا قیاس باطل تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کا اکیلا رب ہے وہی سب کا اکیلا ضرورتوں کو پوری بھی کرنے والا ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے واسطے ہی کی ضرورت ہے تو پھر دنیا میں کافروں کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں دیتا ہے کہ نبی کا واسطہ لیتے ہیں وہ کیا عبد القادر جیلانی کا واسطہ لیتے ہیں وہ یا فلاں پیر اور کسی کا وسیع لیتے ہیں کافر اور مشرق نہیں لیتے تو اللہ ان کو اولاد بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے منصب بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے صحت بھی دیتا ہے تندرستی بھی دیتا ہے آج دنیا میں بھی آگے ہیں مسلمانوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لینے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہماری ضرورتوں سے آگاہ ہے اللہ پیدا کرنے بھی اکیلا ہے کہ اللہ نے کسی سے پوچھا تھا پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کو کہاں پیدا ہونا ہے ان کو کہاں پیدا ہونا ہے اللہ پیدا کرنے میں اکیلا خالق ہے وہ تو اللہ رب العالمین لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے بھی اکیلا اور تنہا ہے لہذا دنیا پر قیاس کرنا یہ غلط ہے جائز نہیں ہے ہمارے یہاں بھی دیکھیے بہت سارے لوگ اللہ کے سر کا واسطہ لیتے ہیں نبی کے طفیل میں نبی کے صدقے میں نبی کے ذریعے خلا پیر کے ذریعے سے اللہ ہماری دعا قبول کر لے جائز نہیں حرام ہے یہ دنیا میں شرک اسی کے ذریعے پیدا ہوا ہے اسی واسطے اور صدقے کے طفیل میں نور اسلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا اسی واسطے سے کہ ان کے یہاں نیک لوگ تھے جو گزر گئے گزر جانے کے بعد ان کا واسطہ لینے لگے کہ ہم تو گنہ گار ہیں ہماری ڈائٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے ہم گنہگار ہیں اللہ تعالیٰ تک ہماری بات نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ ہم نیک لوگوں کا واسطہ نہیں لیں گے اب واسطہ لینا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ذریعے سے پانچ لوگ تھے جو اللہ رب العالمین نے قرآن بیان کے سور نور کے اندر ولا تدرن علی تکم ولا تدرن ودم ولا سوا ولا یغوسا و یوقا و نسرا یہ پانچ لوگ تھے ان کے ان کا واسطہ نیک لوگ تھے سب کے سب نیک لوگ تھے وہ محدود تھے اور توحید پر تھے اللہ کتاب کرنے والے تھے کیونکہ شرک اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد شرک پیدا ہوا دنیا کے اندر شرک بعد میں پیدا ہوا تو انہوں نے واسطہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں اولاد دے دے اللہ ان کے ذریعے سے بارش برسا دے اللہ ان کے ذریعے سے ہماری بیماری دور کر دے انہیں سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے بھائی سے کوئی کام کرانا ہے تو آپ کسی کا واسطہ لیتے ہیں کیا آپ میرے بھائی کے پاس فون کر دو میرے والد صاحب کے پاس فون انسان ڈائریکٹ بات کرتا یہ مثال سمجھنے کے لیے اللہ کی اونچی مثال ہے تو اللہ العالمین کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے اللہ اگر واسطے کی آپ کی بات کو سنتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کسی کے واسطے کا محتاج ہے نہیں ہے یہ تو بداقیدگی کی انتہا ہے کہ آپ جن کا واسطہ لیتے ہیں تو بغیر واسطے کی آپ کی بات سن لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رب العالمین جو قادر مطلق ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا سننے اور جاننے والا ہے وہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتا جب تک کہ واسطہ نہ لے آپ اس میں آپ نے اللہ کا مقام کم کر دیا جس پیر کا آپ نے واسطہ لیا اس کا مقام آپ نے اونچا کر دیا اللہ کی شان میں آپ نے گستاخی کر دی اللہ کی شان میں آپ نے کمی کر دی اور جن کا واسطہ لیا ان کی شان کو آپ نے بڑھا دیا کہ وہ بڑھ چکے ہیں وہ آپ کی بات کو سن رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بغیر آپ کی بات نہیں سن سکتا نا عزب اللہ میں خیال یہ ہی کی انتہا ہے اس اسلام کے اندر ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے جو بھی اللہ کی روبیت سے متعلق ہیں آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے وہی رزاق ہے وہی مارنے والا وہی جلانے والا لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا اور وہی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اس لیے انسان جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ انسان پہ نیک امال کا واسطہ لے سکتا ہے نیک امال جو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں اگر یہ خالص تیرے لیے تو میری پریشانی دور کر دے آپ اس کو اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں ایسے ہی آپ کسی زندہ انسان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں زندہ انسان آپ کی بات کو سن رہا ہے آپ اسے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دو میں بیمار ہو رہا میری دعا میری بیماری دور کر دے یہ نہیں کہ آپ ان کا واسطہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بیماری دور کر دے نہیں یہ حرام ہو جائے گا غلط ہے یہ آپ ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دو آپ حج پہ جا رہے ہو عمرے پر جا رہے ہو مسافر ہو مسافر کو دعا اللہ قبول کرتا میرے لیے آپ دعا کرنا آپ ان کے لیے دعا میرے لیے دعا کرنا یہ آپ درخواست کسی سے کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کہیں کہ بھائی یہ جو مسافر اللہ تعالیٰ اس مسافر کے ذریعے سے میری پریشانی دور کر دے یہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے ذریعے میری پریشانی دور کر دے ایسا کہنا حرام ہے بات سنا رہے رہی کہ نہیں آ رہی ہے جی ہاں تو آپ ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں تیسری چیز یہ کہ اللہ کے نام ہے اللہ کی شفاعت ان سے اللہ کو پکاریے آپ مان لیجئے آپ کو گناہوں کو معاف کروانا اللہ تعالیٰ سے کہیے اللہ تو غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا رحم کرنے والا میرے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تو وہ ہے میں لا اولاد ہوں مجھے اولاد دے دے نیک اولاد دے دے رب حبل من الصالحین اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد دے دے تو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو اس کی مناسبت سے اللہ کے نام کا اور صفت کا انتخاب کرنا اللہ تعالیٰ دعا کرنا اور اللہ علیہ اور حسن ہو گیا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو اللہ تو حکیم ہے اللہ تو غفور رحیم اللہ تو شفا دینے والا تو شفا دے دے اللہ تو رزاق ہے تو مجھے رزق عطا کر دے میں بے بغیر کام کے بیٹھا ہوں میری کہیں نوکری نہیں ہے جاب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو رضا خروزی دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں حلال نوکری لگا دے اللہ تعالیٰ سے انسان دعائیں کرے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیز جائز ہے لیکن کسی کی ذات کا وسیع لینا اس کے منصب کا وصیرہ لینا اس کے مقام و مرتبے کا اسیرہ لینا چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ حرام شریعت کے اندر نہیں لے سکتے چاہے نبی رسول ہوں پیر فقیر ہوں جو بھی دنیا کے لوگ ہوں آپ ان کے جاؤ منصب کا واسطہ نہیں لے سکتے تو یہ جو سفارش ہے باطل سفارش ہے منفی شفاعت ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہیں اور اس طریقے سے امید میں ہیں کہ سب لوگ ہمارے لیے سفارش کریں گے انسان نماز نہیں پڑھتا ہے نیکی نہیں کرتا کیوں ہمارے پیر صاحب سفارش کریں گے ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ان سے بیعت کر لیا خلاص اور بیعت کافی ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے یہ سب وہی چیز ہے جو مکہ کے مشرقین کا عقیدہ تھا کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا کیونکہ سفارش کرنے کے لیے دو بنیادی شرط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے اور دوسری شرط یہ کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوگا توحید والوں سے جو شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا شرک کرنے والے نہ کسی کی سفارش کریں گے نہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سفارش کرنے سے راضی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے راضی نہیں ہے کفر سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ کے سور جہ ابو حرض اللہ نے سوال کیا تھا کہ من اسد اللہ سے بشفاعت کے یوم قیامہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا ہمارے نبی نے پوچھا کہ تمہاری جو حدیث سے محبت ہے اس سے مجھے زیادہ تک یہ سوال آپ ہی کریں گے تمہارے نبی نے کیا فرمایا من قال خال خالصا ہی جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا اس آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہوگی خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ لا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا لا الہ اللہ پڑھا اس کے تقاضوں کو پورا کیا ایسا نہیں کہ لا الا اللہ پڑھتا بھی رہا شرک بھی کرتا رہا غیروں کی بات بھی کر رہا ہے سجدے بھی غیر اللہ کے نام پر ہو رہے ہیں تواب بھی خانہ کعبہ کے علاوہ مزاروں درگاہوں کا طواب بھی ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا غیر اللہ کے لیے تواب بھی کر رہا نہیں اس نے کیا کیا اپنے اس کلمے کو باطل کر دیا ایسے عمل سے شرکی عمل سے خلوص دل کے ساتھ کیا کیا اس نے لا الہ الا کا اقرار کیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو ایسے انسان کے اللہ کے سر سفارش کریں گے ان لوگوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی شرک کرنے والے تو اللہ ابراہمین کن کے لیے سفارش کی اجازت دے گا جو معاہدین ہوں گے نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ حکم دے گا یا اللہ ان سے راضی ہوگا کہ وہ لوگ سفارش کریں اور کن کے لیے جو معاہدین ہیں بڑے توحید ہے ان کے پاس لیکن گناہ کر لیا تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی تو یہ دو شرطیں اللہ رب العالمین نے شرطوں کو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر بیان کیا ہے ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ الاشاََ اللہ جن سے اللہ راضی ہوگا انہیں کے لیے سفارش کریں گے اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مامن شفیع اللہ ممباد عید نہیں اللہ کی اجازت کے بعد ہی سفارش کی جائے گی اور ایک آیت میں اللہ رب نے دونوں شرطوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے وہ آیت یہ ہے کہ کم ملک انفی سماواتی آسمانوں میں کتنے ایسے بادشاہ فرشتے ہیں کہ لا تغنی شفاعت ہم شیا کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی اللہ ادن اللہ شاہ ہاں اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے جس کے لیے اجازت دے دے اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا معاہدین کے لیے راضی ہوگا لہذا سفارش کرنے والے کا بھی معاہد ہونا چاہیے اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کے لیے بھی معاہد ہونا چاہیے اگر شرک کرنے والے ہیں تو سفارش سے اللہ کی نبی کی سفارش سے قیامت کے دن محروم رہیں گے کیونکہ دین توحید کا نام ہے دین میں دین توحید میں شرک کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی شرک کرنے والا ہے اس نے اپنے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا اللہ نے بار بار حکم دیا کہ اللہ کی بات کو شرک نہ کرو شرک کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا شرک کرنے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ ابلامین نے نبی کو فرمایا کہ آپ کی طرف وہی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں سب کی طرف کہ اگر تم نے شروع شر کیا لئی نہ شرک تو لئے حبتن نہ املک اگر آپ نے شر کیا اللہ تمہارے سارے امال کو برباد کر دے گا شرک سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں ساری نیکیاں روزہ نماز زکوٰۃ حج قربانی سب کچھ برباد ہو جاتا ہے گویا کہ آپ نے عمل کیا ہی نہیں لہذا شرک کرنے والے کے لیے سفارش نہیں ہوگی اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا ہی نہیں اللہ ان سے راضی نہیں ہے یہ دو بنیادی شرطیں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا سفارش کرنے والے سے بھی اور جس کے لیے سفارش کی جائے اس سے بھی اللہ کا راضی ہونا اور دوسری اللہ تعالیٰ کا اجازت دینا اللہ اجازت دے گا تب سفارش ہوگی اللہ اجازت دے گا تب سفارش ہوگی اگر اللہ اجازت نہیں دے گا تو کوئی سفارش نہیں کرے گا تو یہ دو بنیادی شرطیں قیامت کے دن نبیوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی سفارش حاصل کرنے کے لیے کہ انسان کو معاہد ہونا متبع سنت ہونا ضروری ہے اگر وہ شرک کرے گا تو کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا اللہ نے جاننا مشرقین ہی کے لیے بنائی ہے کافرین کے لیے بنائی ہے تو پھر ان کے لیے کہیں سفارش ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک باطل سفارش دوسری سفارش کی آمد کے دن ثابت شدہ صفات اور یہ دو طرح کی ایک ہے عام سفارش اور عام سفارش دو طرح کی ہوگی عام سفارش دو طرح کی ایک تو یہ سفارش ہوگی جو اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء اور رسول اور موحدین علماء اور اس طریقے سے رشتہ دار پڑوسی حفاظ بشرطے کی موحدین ہیں موحدین ہوں گے تب ان کی سفارش قبول کی جائے گی وہ دو طرح کی سفارش کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کی اجازت ملے گی کون سی ایک تو یہ کہ جو موحدین ہیں گنہگار ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جہنم میں داخل مت کر توحید ہے ان کے پاس لیکن بڑے گناہ بھی کیا چوری بھی کیا یا جھوٹ بھی بولا رشوت بھی لے لیا سود بھی کھایا بڑے بڑے گناہ کیے لیکن شرک نہیں کیا اس نے زندگی میں شرک نہیں کیا اور اگر شرک ہوا بھی توبہ کر لیا تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش کے اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے ان کو جہنم میں داخل مت کر دوسرے وہ موحدین جو اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو تو جہنم سے نکال دے جنت کے اندر لے آ وہ معاہدین تھے بڑے گناہ کے چلے گئے جہنم میں اللہ کی رحمت نہیں ان کو حاصل ہوئی جہنم میں چلے گئے تو یہ سفارش عام ہے کون کرے گا انبیاء کریں گے رسول کریں گے فرشتے کریں گے اللہ کے نیک بندے کریں گے حفاظ کریں گے قرا کریں گے علماء کریں گے ماں باپ کریں گے بیٹا کرے گا بیٹی کرے گی بھائی کرے گا بہن کرے گی اپنے لوگوں کے لیے لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے سب معاہدین میں سے ہوں یہ شرط ہے پہلی اگر باپ معاہد ہے بیٹا مشرق ہے تو نہیں سفارش ہوگی بیٹا معاہد ہے باپ مشرق ہے سفارش نہیں ہوگی کوئی معاہد ہے کوئی مشرق ہے سفارش نہیں کر سکتا وہ نہیں قطع سفارش نہیں ہوگی کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہوگا تو یہ دو سفارش ہے اس کو سارے انبیاء سارے لوگ کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ معاہد ہو اور جن کے لیے سفارش کی جائے وہ بھی معاہد ہو بات سمجھ آ گئی یہ عام سفات ہے دوسری خاص صفات اور وہ خاص صفات کس کے لیے ہمارے نبی کے لیے ہے کہ ہمارے نبی چار طرح کی سفارش کریں گے جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہوگی اس میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے آپ وہ دو وہ سفارش بھی کریں گے جو دن کا جن دو کا ذکر ہوا اور یہ چار بھی آپ کریں گے تمہارے بھی کتنی سفارش کریں گے چھ سفارش کریں گے باقی اور لوگ کتنی سفارش کریں گے باقی اور لوگ کتنی سفارش کریں گے جی ابھی بتا نا دو بھائی باقی جو عام سفارش ہے دو ہی سفارش کریں گے باقی لوگ باقی لوگ دو سفارش کریں گے ہمارے نبی یہ دو سفارش بھی کریں گے اور مزید چار اور سفارش کریں گے جو آپ کے ساتھ خاص ہے تو نبی کتنی سفارش کریں گے اقامت کے دن چھ سفارش کریں گے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء اور رسول نیک لوگ معاہدے کتنی کریں گے دو کریں گے کون جو جہنم میں چلے گے معاہدین اللہ ان کو جہنم سے نکال لے جو جہنم میں نہیں گئے ابھی لیکن بڑے بڑے گناہ کے جہنم کے حقدار ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تو رحم فرما دے ان کو مت داخل کر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کو جنم داخل کر دے یہ تو سفارش سب لوگ کریں گے جو معاہدین ہوں گے ایک دوسرے کے لیے باقی چار سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کوئی فرشتہ کوئی نہیں کر سکتا یہ ہمارے نبی کے ساتھ سفارش خاص ہے چار پہلی سفارش کوئی ہوں گی شفات عظما مقام محمود میدان محشر میں آپ تمام کائنات کے حساب کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کریں گے لوگ آئیں گے آدم کے پاس نور علیہ السلام کے پاس حسط ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہم سب پریشان ہیں اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لے لے لیکن ہر نبی انکار کر دے گا نہیں جائیں گے لوگ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے پاس آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہاں میں سفارش کروں گا آپ جائیں گے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوں گے اللہ سے خوب دعا کریں گے خوب دعا کریں گے خوب اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کہے گا اے نبی اپنا سر اٹھائیے اب آپ کی سفارش قبول کی جائے گی آپ سفارش کیجئے کیا لے کر کے آئے ہیں وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے راضی ہے لیکن جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا اس وقت تک ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے سجدے میں پڑے رہیں گے اللہ کہے گا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اب تم سفارش کرو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب لے لے پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا حساب لے گا یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص اللہ نے قرآن اس کا ذکر کیا مقام محمود یہی ہے وہ باس کا باس کا رب کا مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود فرمائے محمود مانے تعریف کرنے جس کی تعریف کی جائے محمود مقام جگہ تو وہاں اللہ تعالیٰ کی آپ خوب تعریف کریں گے اس لیے اس کو مقام محمود کہا گیا میدان اللہ دوسری سفارش کیا ہے یہ پہلی ہوگی نا جمع نبی کے ساتھ خاص ہے دوسری جمع نبی کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا ہمارے نبی سفارش کریں گے جنت کے سامنے سارے جنتی کھڑے رہیں گے جن جن کو جنت کا پروانہ مل گیا سب جنتی ہیں سب جنت میں جائیں گے لیکن دروازہ بند ہے کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا ہے اللہ کے رسول جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ اب جو جنت کا دروازہ کھلا دے پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوں گے ہمارے نبی کے لیے کھولا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی امت جنت کے داخل ہوگی سب سے پہلے انبیاء کے بعد تمام امتوں میں یہ امت محمد داخل ہوگی اور امت محمدیہ میں سب سے پہلے کون داخل ہوگی فقرا اور فقرا میں کون مہاجرین فقرا یہ سب حدیثوں کے اندر موجود ہے سب سے پہلے داخل ہوں گے جو مالدار ہوگا اس کے حساب میں ٹائم لگے گا نا فقیروں کے پاس مال نہیں ہے نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ حج فرض ہوا کچھ نہیں بیچارے جلدی ان کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا وہ تو مالداروں سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے فقرا ایسا نہیں کہ مالداری غلط ہے مالداری بھی اچھی چیز ہے لیکن حلال طریقے سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ کون سفارش ہوگی دوسری کہ جنت کے دروازے اس وقت نہیں کھلیں گے جب تک ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے تیسری سفارش کیا ہے جو جنت کے اندر لوگ ہیں جنتی ان کے درجات میں بلندی کی سفارش یہ بھی امانبی کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو آگے کر دے اونچا کر دے یہ بھی امانبی سفارش کریں گے تین ہو گیا چوتھی سفارش نبی کی کون سی ہوگی جو نبی کے ساتھ خاص ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے ابو طالب کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کے چچا اسلام قبول کیا ہمارے نبی کے دو چچاؤں نے اسلام قبول کیا تھا عباس رضی اللہ عنہ نے اور اور کس نے کیا تھا ہمارے نبی کے دو چچا اسلام قبول کیا تھا عباس رضی اللہ عنہ اور کون تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ باقی لوگوں نے اسلام نے قبول کیا تھا ابو لہب نے بھی قبول نہیں کیا ابو طالب نے بھی قبول نہیں کیا اور بھی چچا نہیں نے قبول کیا تو ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھی سوال کیا کہ میرے بھائی تھے ابو طالب ٹھیک ہے انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی بہت زیادہ مدد کی مکے کے اندر تو کیا آپ ان کے لیے کچھ کام آ سکیں گے تمہارا بھی نے کیا فرمایا ہاں اگر میں نہ ہوتا تو جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا عذاب دے گا ان کو ہلکا عذاب ہلکا عذاب کیا ہوگا ان کو آگ کا کھڑاؤں پہنایا جائے گا چپل جوتا آگ کا اور جسے ان کا دماغ کھولے گا یہ سب سے کم ہلکا عذاب ہوگا قیامت کے دن تو کن کو ملے گا ابو طالب کو ابو طالب کو جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کریں گے کیونکہ ابو طالب سلام نہیں لائے تھے ابو طالب کفر پر مرے تھے مان بھی گئے تھے نا ابو طالب کے پاس وفات کا وقت آیا تھا کہ کلمہ پڑھ لو ہم سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کلمہ پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں پر ابو جہل ابو لہب اور کیا کیا سب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کہ اب آخری وقت میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں گے تو انہوں نے جب مرنے سے پہلے کیا کہا انا امو تو اللہ دین عبد المطلب عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں کہا اس کے بعد ان کی روح نکل گئی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے کتنی مدد کی ہمارے نبی کے اسلام سے قبول نہیں کیا اور جب تک وہ زندہ تھے مکہ کے مشرق ہمارے نبی کو تقریب نہیں پہنچا پاتے تھے کیونکہ وہ مکہ کے سردار تھے اتنا زیادہ پیار شفقت سے پالا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے رات میں تو چارپائی بدل دیتے تھے مطلب اس روپ میں سوئے ہوئے ہیں کوئی مشرق دیکھ لیا ہو سونے سے پہلے تو رات میں آ کر کے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتے رات میں چارپائی بدل دیتے تھے دوسری جگہ سلا دیتے تھے مکہ کے مشرقین سے بچانے کے لیے کتنی دشمنی لی مکہ کے لوگوں کی انہوں نے لیکن اللہ نے اللہ کی حکمت اللہ کی مسلحت اللہ بہتر جاننے والا اسلام کی اور توفیق نہیں ملی ایمان نہیں لا سکے ابو طالب کفر پر مر رہے تو ہفتے عباس اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ ہمارے بھائی کے لیے کچھ کام آئیں گے تمہارے بھی نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے تمہارے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا آزاد دے کیونکہ انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا عذاب دے گا وہ طالب کو اور ہلکا عذاب یہ ہوگا جہنم کی کھڑاؤں ان کو پہنایا جائے گا اور اس طریقے سے ان کا دماغ کھولے گا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کریں گے کیونکہ شیر کی حالت میں مرے تھے وہ اور شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا ہمارے بھی نے دعا بھی کی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو توفیق دے دے لیکن اللہ نے ان کی دعا نہیں قبول فرمائی اللہ کی مسئلہ اللہ بہتر جانے والا ہمارے بھی نے کچھ لوگوں کے لیے بد دعائیں کی کہا کہ ان کو ہلاک و بربادی کی تو ہمارے نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے ان کو ہدایت سے دے سکتا ہے چاہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے سکتا ہے پھر وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے غز عہد کے موقع پر ہمارے نبی کو جب تکلیف دے گی دانت توڑے گئے تو آپ نے چند لوگوں کا نام لے کر کے بدعا کیا تھا لیکن وہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے لیکن ابو طالب کے لیے ہمارے نبی دعا کرتے تھے ابو طالب لیے ہمارے نبی کی دعا اللہ کی رہے اللہ زیادہ بہتر جاننے والا بڑی تمنا تھی آپ کی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں اور ہمیشہ ان سے کہتے تھے اسلام کی تعریف کرتے تھے ابو طالب ہمارے نبی کی تعریف کرتے تھے ان کا باقاعدہ قصیدہ ابو طالب کا اسلام کی تعریف میں ہمارے نبی کی تعریف میں قصیدے ہیں کیونکہ عربی تھے وہ اور قبیلے قریش کے صدار تھے مکہ کے قصیدے ان کے اشعار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دنوں کا پھیرنے والا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا توفیق نہیں ملی ان کو اور اس طریقے سے امانبی کی سفارش پر ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے معلوم ہوا کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے کفر پر ان کی وفات ہوئی تھی لیکن جو شیعہ رافضی وہ ابو طالب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ابو بکر کو گالی دیتے ہیں جہنمی کہتے ہیں عمر کو کہتے ہیں جہنمی لانت بھیجتے ہیں عثمان پر لانت بھیجتے ہیں اور ابو طالب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے سوچیے بدعقیدگی کی انتہا جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو مسلمان مانتے اور جو اسلام قبول کیے جن کے لیے ہمارے جنت کی بشارت دی اور جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ابو بکر و عمر اور عثمان اور دیگر صحاب کرام ان کو کافر اور لانتی اور مرعون اور جہنمی قرار دیتے عدب اللہ جانے ذالک جو صحابہ کو جہنمی کی وہ خود جہنمی ہوگا جو صحابہ کو کافر کی وہ خود کافر ہوگا صحابہ سے بڑھ کر ایمان والا کون پیدا ہوا دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ کرام کا ہے قرآن کریم نے صحاب کرام کتنی تعریف کی ہے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا صحابی کے لیے قرآن اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اب ان کو لوگ بھی کہتے ہیں عزب اللہ جان چند صحابہ کو چھوڑ کر کے یہ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بدعقیدگی کی کتنی انتہا ہے جو شیعہ ہیں جو رافضی ہیں وہ جو صحابہ کے دشمن ہوں وہ آپ کے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے جو صحابہ کو مسلمان نہ مانے کہ آپ کو ہم کو مسلمان مانیں گے نہیں مان سکتے مسلمان وہ صرف دھوکہ دیتے ان کا تقیہ جھوٹ دنیا کا سب سے بڑا نفاق اور جھوٹ ان کے یہاں پایا جاتا ہے دنیا کی سب سے جھوٹی قوم ہی رافضی اور شیعہ لوگ ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سفارش امان نبی کے ساتھ خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ بات کافی لمبی ہو گئی اور اب وقت نہیں ہے کہ یہاں جو انہوں نے بات پیش کی ہے اس کو ترجمہ کیا جائے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے اور اللہ رب قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں نصیب فرمائے عامر رب صلی اللہ محمد والا علی و صاحب اجمین تو ساری قسمیں یاد ہوگی نا آپ لوگوں کو ساری صورتیں جو میں نے بتائی شفاعت کی یاد ہوگی ہوگا نا ان جی جی یاد رکھیے اس کو بڑی قیمتی بات کہی گئی ہے بتائی گی آپ لوگوں کو اگر ساری بات یاد رکھیں گے شفاعت کا مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے تو ایسا نہیں کہ سب کے لیے سفارش ہوگی مشرقین کے لیے سفارش نہیں ہوگی قطان تو جو بھی شرک کرنے والا ہے وہ اگرچہ خوش فہمی میں مطلع ہے کہ قیامت کی ہمارے یہ سفارش ہوگی نہیں اس کو سفارش نہیں ملے گی کوئی سفارش نہیں کرے گا نہ کوئی نبی کرے گا نہ کوئی رسول کرے گا کیوں اس لیے کہ اس نے سفارش کا حق کھو دیا ہے شرک کر کے اس کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی تو سفارش پانے کے لیے نبی کی توحید پر نبی کی سنت پر قائم رہنا شرک اور بدعت و خرافات سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے تبھی ایسے لوگوں کو قیامت کی سفارش ملے گی ورنہ انسان سفارش کا حقدار نہیں ہوگا چاہے کتنی نماز پڑھے کتنا بھی روزہ رکھے کتنی زکوٰۃ دے حج کرے سو حج کر لے لیکن اگر وہ شرک کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی اس کو سفارش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید قائم قیام امین و صلی اللہ محمد والا علیہ میں